بال یقین آپ بھی ظالموں میں سے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے اے نبی یہ سراسر حق ہے خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حق اور یہودی علماء کا کردار ارشاد ہوتا ہے کہ علماء اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانے یہ ایک مثال تھی جو کامل یقین کے وقت عرب بولا کرتے تھے مسند ابو داو سنن نسائی مسند حمیدی وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا آپ نے اس سے پوچھا یہ تیرا لڑکا ہے اس نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ رہیے آپ نے فرمایا نہ یہ تجھ پر پوشیدہ رہے نہ تو اس پر قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے پھر مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے تھے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا ہی جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں جواب دیا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ آسمانوں کے امین فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام زمین کے امین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی یعنی جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے آپ کی صفتیں بیان کی جو سب کی سب آپ میں موجود ہیں پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت میں کچھ شک نہیں غرض یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے اسی طرح رسول اللہ کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں ہیں وہ آپ میں اس طرح نمایاں ہیں کہ بیک نگاہ ہر شخص آپ کو جان جاتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس علم حق کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں پھر اپنے نبی اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ خبردار تم ہرگز حق کے حق ہونے میں شک نہ کرنا